بسم الشیطان الرجیم بسم اللہ عزیزان آج جنوری انیس سو اڑہتر کی چھ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت گیارہ سے ہو رہا ہے two five over double one سابقہ آیات میں بیان یہ چلا آ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ میں ایک عالمگیر انقلاب کا قیام دے رہے تھے اور مساد پرست گروہ اس کی مخالفت کر رہے تھے نظر یہ ایسا آتا ہے کہ یہ مکی زندگی کا آخری دور ہے کہ جس میں ان کی مخالفت ابھی میدان جنگ تک نہیں پہنچی تھی اس سے پہلے جس قدر حربے استعمال کیے جاتے تھے وہ کر رہے تھے ان میں سب سے بڑی یہ چیز تھی تقزیب <clears throat> ہر بات کو جھٹلانا اعتراضات الزامات استحضا مذاق اڑانا ہفتیاں کسنا آخری چیز اس میں یہ آئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ <clears throat> دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا ہے بازاروں میں سودا سلف لینے میں جاتا ہے تو یہ اس قسم کا آدمی خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے کوئی بات تو فوق البشر ہونی چاہیے کا کوئی انداز ہونا چاہیے اس کے جلاؤ میں فرشتے آئیں وہ آگے آگے کوش کوش کرتے ہوئے پائلٹ کی طرح چلے جائیں لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے <clears throat> کہ پیچھے ہوا چلا آ رہا ہے ڈرائے وہ کہا ہے انزلہ لہ ملک فجکون ماہو نذیرہ کیا بات ہے لوگوں کو آگے آگے وہ چلے جا رہے ہوں لوگوں کو ڈراتے جا رہے ہوں کہ بچنا دیکھنا ہوشیار رہنا با ملازہ با ادب ہوشیار وہ بھی نہیں اس کے ساتھ خود ہی جاتا ہے خود ہی جا کے بازاروں سے سودا صرف لے کے آتا ہے کوئی خزانہ اس کے پاس نہیں ہے اور کچھ نہیں تو عرب عربوں کے ہاں تو سب سے بڑی متا حیات جاگیر باغات ہوتے تھے وہ تو جہاں پانچ سات کھجور کے پیڑ ہوتے تھے اسے باغ کہا کرتے تھے ان نے کہا کہ اس کے لیے کچھ باغات ہی ہوتے اور کچھ نہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ان چیزوں میں سے تو یہ کس قسم کا رسول ہے اس کے بعد تو اتنا سا جھکرا کہا تھا کہ ان سے کہو کہ تھوڑا سا انتظار کریں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ انہی کے ارد گرد دو تہذیبیں جو ایران اور بازن تینی کی ہیں ان کے کتنے نئے لاتے باغات اس کے پاؤں تلے آ جاتے ہیں تھوڑا سا انتظار کرو تمہیں نظر آ جائے گا تم ایک کنز کہتے ہو کتنے قزون اور کتنے دفائن اور کتنے خزائن آ جاتے ہیں اس کے قبضے میں تھوڑا سا انتظار کرو اور اس کے بعد کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ بال کزبو بے سات وعت ادنا لمن کزب اب سات سی پوری آیتیں آئے پڑھ لینے دیجیے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ اسات کی تقزیب کرتے ہیں وہی الفاظ میں نے دوہرا دیے جٹلاتے ہیں کہتے ہیں یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہو سکے گا تقزیب کرتے ہیں لفظ آ گیا اسات سات کی تقزیب کرتے ہیں اور آگے یہ ہے کہ جب سات آئے گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہوتی وہ کیا ہے سچ بن کر بھی سامنے آ جائے گی اور یہ چیزیں بھی انہیں نظر آ جائیں گی دور سے ہی اس کی آواز سنیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قدر ہوش ربا چیز ہے اور جب اس کے اندر گھر جائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ زنجیریں پہنائی ہوئی کوٹڑیوں کے اندر بند کیے ہوئے چیختے چلاتے اور اس وقت وہاں یہ ایک تباہی کو آواز دیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ایک تباہی نہیں بہت سی تباہی ہیں جن کو آواز دو تم یہ ملخص ہے ان آیات کا بات ہے اسات کی کہ اسات کی تقزیب کرتے ہیں ہمارے ہاں تو جب دین نے مذہب کی شکل اختیار کی تو قرآن کریم کی یہ جو اصطلاحات تھیں قیامت سات وغیرہ ان سب کے متعلق یا مقاصد عمل انسانی اعمال کے نتائج کے ظہور یہ سب کچھ ہم نے مرنے کے بعد کی جو قیامت ہے اس پر اٹھا رکھا یہ سب کچھ وہاں ہوگا اس لیے کہ یہاں تو پھر مذہب میں تو کسی جو بھی مذہبی امور ہوتے ہیں اعمال ہوتے ہیں رسوم ادا کی جاتی ہیں پرستش کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے اس کا کوئی مری نتیجہ یہاں تو سامنے آتا ہی نہیں تو اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ تم کراتے ہو کرتے بھی ہو بے نتیجہ جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ بے نتیجہ نہیں ہے نتیجہ اس کا ضرور نکلے گا اس دنیا میں نہیں نکلے گا آخرت میں جا کے نتیجہ نکلے گا اب اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا نہ ویریفائی کر سکتا ہے اس کے لیے تو آپ کو صرف ایک عقیدے کی ضرورت ہے کہ وہاں جا کے نکلے یہاں تو کچھ نہیں یہاں جب دن بدن حالت غیر سے غیر ہوتی گئی کشتی اور ضلعتیں اس قوم پہ مسلط ہوتی گئیں تو کہہ دیا کہ خدا اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہتا ہے چلیے تو اب اس چیز سے ہی کہ ہم ذیلی خوار ہو گئے ایک ذہنی سیٹسفیکشن ہو گئی کہ ہم خدا کے مقبوض اور محبوب بندے باندھتے چلے جا رہے ہیں یوں اطمینان دلالی کہا گیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مفاد پرستوں کے لیے ہے باطل پرستوں کے لیے کفار کے لیے ملدین کے لیے پاسوں کو فادر کے لیے بس قیامت میں جنت سب تمہارے لیے یہ چند دن کی بات ہے انہیں یہ کچھ کر لینے دیجئے بس آخرت میں یہ سب جہنم میں جائیں گے اور تم سب جنت میں چلے جاؤ یہ ایک عقیدہ ہے یہ ٹھیک ہے مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے اس میں ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن کریم اقوام کے اعمال کے لیے ضرور نتائج کا وقت مرنے کے بعد قیامت کا حشر کا دہاڑا ہی نہیں مانتا وہ اس دنیا کے اندر ان کے نتائج کو سامنے لاتا ہے اور یہی ہے وہ کسوٹی جس سے یہ چیز پرکھی جا سکتی ہے کہ ہمارے کام خدا کے پروگرام کے مطابق ہیں یا ان کے خلاف جاتے ہیں اگر ان کا نتیجہ وہ نہیں ہے کہ جو خود خدا نے بتا دیا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ خدا کی منشا کے مطابق نہیں ہو رہا ٹیسٹ ہو جائے گا سوسائٹی پہ کسا جائے گا یہ معیار ہے پرکھنے کا سچ اور جھوٹ کے غلط اور صحیح کے حق پر باطل کے یہاں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو سوال مجھے دیا تھا انہوں نے اس کے بعد جو بچے نے سوال نکالا ہے اس کا جواب صحیح نکلا ہے یا نہیں نکلا جواب پیچھے ہونا چاہیے اس کتاب کے ورنہ کہہ جانا کہ تم سوال نکالتے چلے جاؤ جواب کے لیے تم جب فیل ہو جاؤ گے اس کے بعد بتایا جائے گا قرآن یہاں بتاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی اصطلاحات کا مفہوم متعین کرنا چاہیے قرآن سے قیامت ذہن میں مفہوم ہی آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب مردے اٹھائے جائیں گے اور وہاں کو وہ حشر کے میدان میں جو کچھ ہوگا قیامت کا مفہوم ہی یہ ذہن میں آتا ہے دوسرا آتا ہی نہیں ہے اور قرآن سے پوچھیے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ تو مردوں کا جینا ہے اسی دنیا کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور یہ آج تو اسے ہم ریولیوشن کہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے اس قوم کا جو میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل تو شوکت داودی اور سطوت سلیمانی کی مالک بنی ملک عظیم کی مالک بنی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم وادی غیر زی ذرا میں بسی یہ ان ہزار سالوں میں کیا کرتی رہی یہ ایک زبان بناتی رہی کہ جو متحمل ہو سکتی تھی قرآن کے حقائق سوچ سختیاں انہوں نے برداشت کی وادی غیر ذرا جہاں کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے یہ وہی رہے سامنے نظر آتا تھا وہ چچے اور چچا کے بیٹے کتنی بڑی حکومتیں اتنی بڑی مملکتیں ان کے پاس اور یہ اس طرح سے اس وادی غیر زی ذرا میں زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن معلوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ فطرت کا ایک پروگرام تھا ان کے لیے متعین یہ اس پروگرام میں لگے رہے ساری دنیا سے کاٹ آؤ اور زبان وہ بنا دی ہے کہ جس کی نظیر دنیا میں جس کی نظیر نہیں ہے بڑے بڑے مستشرق جو عربی زبان کے بڑے فاضل ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو زبان نزول قرآن کے وقت میں ان عربوں نے بنا دی تھی دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی وسط میں بھی گہرائیوں میں بھی بلندیوں میں بھی اب اس کی یہ مثال دیکھ لیجیے قیام کا لفظ ہمیں معلوم ہے وہ بھی بولتے تھے کھڑے ہونا ٹھیک ہے اب میں اگر اسی لفظ کے اندر کرا جاؤں ان کی خصوصیات بتایا وہ تو پورا دس چاہیے اس کے لیے وہی خاص معامین تو ہے کھڑا ہو نہیں سکتا آدمی جب تک اس کا توازن برقرار نہ ہو ذرا توازن بگڑے کھڑا نہیں ہو سکتا تو آپ کو معلوم نہ کہ ہیں کہ کلام صحیح ہو گیا ہے توازن کے لیے یہ لفظ کھڑے ہو جانا قیام آ گیا اس میں کہ توازن ہو تو کھڑا ہو سکتا ہے پہلی شرط تو یہی ہوئی اسی مادہ کے اندر لفظ موجود ہے یہ تو ہو گیا کھڑے ہو جانا اس قیام کے آگے وہ گول تے لگائی انہوں نے وہ بنا قیامت اور اس کے معنی ہو گئے یک بار کھڑا ہو جانا یک کھڑے ہو جانا اٹھ کھڑے ہونا فوراً کسی چیز کا یہ تے کا نتیجہ ہے صاحب عربی زبان کے اندر جسے آج آپ ریولیوشن کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے ان اصطلاحات کا مفہوم اور معنی خود قرآن نے اپنے ہاں واضح کر دیا یوم یقین اللہ صلی رب العالمین اس دنیا کے اندر القیامت آمد کیا ہے جب اناس پورے کے پوری نو انسانی آج جس کو عوام کہتے ہیں آپ یوم یقوم الناس رب العالمین جس دن عالمگیر ربوبیت کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سارے انسان یکبار کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اسے قیامت کہا گیا اس دنیا کے اندر آج اس طرح جو آپ ریولیوشن ایولیوشن تو قرآن میں کہا ہی ہوا ہے اس میں کہ ہر چیز بھائی ایولیوشن آ رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ایولیوشن جو ہے یہ ریولیوشن کی شکل اختیار کر لیتی اور اس وقت جب یہی قیام جو ہے اس کے بعد وہ عرب پے لگا دیتے ہیں تو قیامت بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہے یا بار کھڑے ہو جانا کسی کا اور خدا یہ کہتا ہے کہ یوم یقوم الناس رب العالمین جب انسانیت ربوبیت عالمینی کے پروگرام کی تکمیل کے لیے یک بار بائی ریولیوشن کھڑی ہو جائے گی لیکن یہ کھڑے ہونا جو ہے فساد کے لیے نہیں ہوگا وہ اشرقت قتل ارض نور رب اور یہ کرا ارض خدائے ربوبیت کے ضامن خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گا یہ اس زندگی کی القیامت ہے اور اتنی تفصیل بھی ہے قرآن نے اس کے لیے کہ آپ اس میں جائیے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیسی القیامت پھر برپا ہوتی ہے اس زندگی کے اندر اور اسی کے لیے ایک لفظ اصاف ہے ان کے ہاں عجیب چیز سہاؤ کے معنی ہوتے ہیں ان کے ہاں کسی چیز کا ایک مقام پہ جامد کھڑے نہ رہنا بلکہ تبدیلی ہوتے چلے جانا اس میں اب یہ جو تبدیلی ہے <coughs> میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ تو یہ فلسفیانہ ایبسٹریکٹ ایک باتیں جانتے ہی نہیں تھے محسوس چیزوں کے اندر بات سمجھاتے تھے آپ یہ دیکھیے کہ یہ یہ تبدیلی کے لیے وہ کیا کہتے تھے آج تو ہمارے یہاں گھڑیاں ہیں اس سے ہم پہچانتے ہیں تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں اب بھی ان لوگوں کے یہاں صحرائی باشندے وغیرہ جو ہے وہ دھوپ کے سائے سے وقت کو پہچانتے ہیں اور اس کی تجربے سے ان کو اتنی مشق ہو جاتی ہے جیسے راتوں کو ستاروں سے وہ وقت پہچانتے ہیں دن کے وقت وہ دھوپ سے وقت پہچانتے ہیں دھوپ گھڑیاں اب بھی ہمارے ہاں پرانے زمانے کی کہیں رکھی ہوئی موجود ہوتی ہیں وہ اس سے لیکن اس سے آپ دیکھیے صحرا کے اوپر یہ سایہ بڑھتا جاتا ہے محسوس نہیں ہوتا کہ کب بڑھ رہا ہے آج بھی اگر آپ کی گھڑی کی منٹ کی سوئی جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو جائے سیکنڈ کی ہوئی نہ اور منٹ کی ہو جائے غائب آپ رکھیے سامنے اس گھڑی کو ایک سے دو دو سے تین تین سے چار تو اس میں وہ چلتی جائے گی کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ گھنٹے کی سوئی چل کیسے رہی ہے یہ جو اس طرح سے سایہ بڑھتا تھا جس میں محسوس ہی نہ ہو یہ بھی ایک تبدیلی تھی لیکن وہی سا کے بعد جب سات کہتے تھے تو اس کے معنی ہے کہ اس قسم کی تبدیلی کا یہ ہی ہو جانا جسے آپ یک بارگی کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی اصل میں یک بارگی نہیں ہوتا عجیب چیز ہے قرآن کی تو کہتا ہے کہ پہلے وہ غیر محسوس طور پر اس کے امکانات جو ہے وہ غیر محسوس طور پر آتے رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا انسان کو وہی دھوپ گھڑی کی طرح جو سہرا میں چل رہی ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ایک وقت آ جاتا ہے جب اس میں میچورٹی آ جاتی ہے وہ پستگی پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی نمود ہو جاتی ہے عام نگاہیں کہتی ہیں کہ یکبارگی یہ ہو گیا حالانکہ اس کا جو طریق عمل یا پروگرام تھا بہت پہلے سے شروع ہوا ہوا تھا جس وقت یہ اس قسم کا عمل تبدیلی کا شکل میں نمود کی سورج اختیار کر لے یوں سامنے آ جائے وہ اس کو اسعد کہتے تھے اسے وہ سعد کہتے تھے قرآن نے اس پہ الف لام لگایا دی ڈیفینیٹ بنایا اس کو اب یہ قرآنی انقلاب جو ہے اس کے لیے اسعد آ گیا آئیے قرآن سے ذرا سمجھیں کہ اسعد پھر وہ کسے کہتا تھا یہ جو انقلاب کا عظیم واقعہ ہے قرآن کریم اس کے لیے داستان بنی اسرائیل کو پیش کرتا ہے یا کشم کش صاحب ضرب کریم اور فرعون بڑی تفصیل سے قرآن سے بیان کرتا ہے فرعون استبداد کا مجسمہ دنیا میں ضرب المسل فرانیت استبداد کی ایک شکل کہ جو مغلوب اور مستور قوم کے جسموں کو مسلط کرتی قانون جو اکنامیکلی ان کو غلام بناتی اقتصادی طور سے ان کو محتاج اپنا محتاج رکھتی ہے پھر غلام بنا دیتی ہے اور مذہبی کاش پیش روایت جو اس سارے استبداد کو اور اس سرمایہ داری کے نظام کو مقدس سند عطا کر کے کہتی ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے غریبی اور امیری مفلسی اور یہ یہ دولت مندی <clears throat> یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا ہے جس کے حصے میں وہ دیتا آتا تمہیں اس کے خلاف شکایت کرنے کی کوئی بات نہیں فرعون حامان اور قارون بیک زمانہ ایک دور میں اکٹھے ہوئے اور ان کے نیچے بنی اسرائیل کی قوم تڑپتی پھڑکتی کچلی ہوئی چلی جا رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا تقابل وہ کر رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام جسے کہتی ہیں آگ لینے کو گئے تک تندری مل گئی تھی وہاں جب ان سے آپ سے کہا گیا کہ جاؤ پھر ان کی طرف نو تو وہ حدود فراموش ہوتا چلا جا رہا ہے وہ پانی ساحلوں کے اندر گھرا ہوا نہیں رہا اس نے ساحلوں کو توڑ دیا سیلاب بن رہا ہے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں جاؤ فران کی طرف روکو اسے اس سے ورث کیا کہ یہ تو اس قدر مجسمے اس کو کے اور پھر وہ تینوں قوتیں جو انسانیت خوش ہوتی ہیں <clears throat> وہ وہاں جمع ہیں میری کیفیت یہ کہ میں تو ایک یہاں چرواہا اس ملک سے بھاگ کے آیا ہوا ایک جرم بھی میرے ذمہ لگا دیا گیا ہے قوم وہاں جو بستی ہے میری وہ ان کی معصوم ہے اس نے استقاد سے کیا یہ ہے کہ اس قوم کے اندر جتنے بھی کوئی سرکردہ اسے نظر آتے تھے یوزب ہوں آپ قوم کو اس نے ذبح کر دیا ہوا کچل کے رکھ دیا ہے ابھرنا نہیں دیتا کسی ایک کو بھی جو باقی رکھے ہوئے ہیں ان کو ان کے اندر اس قدر اس قسم کی مسائیت کی صفتیں پیدا کر دی ہوئی ہیں کہ وہاں جوہر مردانگی رہا ہی نہیں اس قوم کے اندر اسے مجھے آپ اس کی طرف بھیج رہے ہیں کہ اس ساز و جراغ کے ساتھ میں ایک تبدیلی پیدا کروں انقلاب پیدا کروں الٹ کے رکھ دوں انقلاب کے تو یہی معنی ہیں نا یہ نہ کروں موسا بیس بٹا پندرہ بڑی غور طلب کی ان سات آج سات میں کہہ رہا تھا قرآن سے سمجھیے ماں نے دیکھا سات ہے کہاں آیا ہے یہ سات موسا اسات کی گھڑی آ گئی یہیں سے یہ نظر آتا تھا کہ وہ کچھ ہو رہا تھا تو اب اس کا وقت آ گیا ہے سات کی گھڑی آ رہی ہے آگے ہے اختی ہے یہ اس سے پیشتر غیر مری انویزیبل طور پہ کچھ اندر ہی اندر ہو رہا تھا غور کیجیے عزیزہ نے من یعنی قرآن کس طرح سے یہ بات سمجھاتا ہے کہ جسے نظر بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بارگی ایک چیز ہو گئی ہے وہ یک بارگی نہیں ہو رہی ہوتی پہلے وہ نگاہوں سے پنہا ہوتی ہے کہا اسات جو ہے اس کے نمود کا وقت آ گیا ہے اکاد و فی وہ چلی تو آ رہی تھی ایک عرصے سے لیکن غیر محسوس طور پر اندر ہی اندر وہ ایک لاوا پک رہا تھا اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کو بے نقاب کر دیں بس یہ ہے جو کچھ وہ محسوس طور پہ سامنے آ جائے گی یہ ہو جائے گا بات دوسری طرف نکل جائے گی لیکن کیا کروں آیت کے دو لفظ آگے بھی تو ہیں کاہے کے لیے یہ انقلاب ہوگا اور یہاں ہی پتا چل دیا اس نے کہ فساد اور انقلاب میں فرق کیا ہوتا ہے فساد میں بھی تو ایک جو نظام ہوتا ہے اس کو بدلا جاتا ہے کھیلا جاتا ہے لیکن وہ کاہے کے لیے کھیلا جاتا ہے اور یہ جو تبدیلی انقلاب آتی ہے ان ہاتھوں سے جو خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے وجود میں آتے ہیں جسے قرآن نے کہا ہے کہ ایمان اور امال صالح کے نتیجے میں یہ انقلاب آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جھوم جائیے زینا نے مان بات ایسی ہے جیسے کوئی داستان بیان کر رہا ہے تاریخ کا واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن <clears throat> لیکن وہ صرف واقعات بیان نہیں کرتا وہ تو ہر واقعہ کے ساتھ جو اس کا نتیجہ ہے مقصد ہے منتہا ہے مطلوب ہے مقصود ہے واقعہ کے ساتھ ہی اس کو بیان کر رہا ہے کہتا ہے کہ وہ اسات آ رہی یہی رات بہت پوچھ سوچتا ہوا اور کرسیاں بھی منگا لی تھی تو جو بات یوں چلی آ رہی ہے بڑی عجیب غیری بات ہے کاہے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب آ جائے کاٹ نمود ہو جائے لے کل نسم دماغ تش آ ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملے اس لیے یہ انقلاب لا رہے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اساد کا لفظ جو ہے یہ وہ انقلاب کا پروسیس جو پہلے غیر محسوس طور پر مزمر طور پر اندر ہی اندر چلا آ رہا ہوتا ہے اس کے نمود کا ایک وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ فوراً ہو گیا وہ فوراً وہ یہی بات جیسے میں نے ارض کیا ہے کہ وہ جو تیل لگا کے فوراً بنا دیتے ہیں اصل میں تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے پرانی بصیرت رکھنے والے ہمارے دور کے اقبال نے بڑے حسین انداز میں اس چیز کو کہا ہے طلوع اسلام میں ہے اور بہرحال خوش ہو جائیے کہ آج تو اردو میں شعر ہیں اگرچہ مجھ سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اردو کا بھی ترجمہ کیا کرو کتا بتاؤں تجھ کو شرح آیا ان الملوک یہ تنوی ہے قرآن کریم کی ایک آیت ہے وہ آیت ہے سورہ النمل میں یہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جب وہ یورش کر کے چلے جا رہے تھے یمن کی طرف ملکہ سبا کے ملک پہ اطلاع پہنچی اس ملکہ کو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ مسئلہ پیش ہوا بقول ان کے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے کیا کیا جائے تو جیسے کہ فائدہ ہے ان لوگوں کا <clears throat> جو مساحب ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے صاحب ہم کوئی چوڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے ہیں مقابلہ کریں گے جائیں گے لڑائی کریں گے لیکن کچھ نظر آتا ہے کہ وہ <clears throat> ان سے زیادہ سمجھدار تھی اس نے کہا کالت یہ ہے ستائیس بٹا چونتیس two seven over three four بڑی عظیم چیز کالت ان الملو کا دخلو کریا تن اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے جب بادشاہ ملوک کا لفظ یہاں ہے جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں کسی ملک میں چڑھائی کر کے آتے ہیں اور اس کو وہ فتح کر لیتے ہیں افدو ہا کیا دفت چاہے بارہ کر دیتی ہیں وہاں ہر چیز کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں اوپر کے نیچے نیچے کے اوپر پنجابی کہنےلی کر دیں نا فساد کے معنی یہ کیا کرتے ہیں وجالو عزت عزلتن جو صاحب عزت اور صاحب اقتدار نظر آتا ہے اس کو ذریعے لوگ خار کر دیتے ہیں کمزور بنا دیتے عزیزہ نے مانے کس میں بھی بڑی چیز ہے ملوک کیا کرتے ہیں ملوکیت کیا کرتی ہے ٹھیک ہے دوسروں کو مغلوب کیا جا سکتا ہے مغلوب کرنے کے بعد وہ جو ان کا انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ اس کی تسکین کرتی ہے جو صاحب عزت نظر آتا ہے اس کو ذلیل کرتی ہے حالانکہ یہ بھی انسان ہوتے ہیں جو انقلاب خدا کے بندوں کے ہاتھ سے ہوتا ہے وہ اس نظام کو تو الٹتا ہے انسانوں کو ذلیل نہیں کرتا اس کا مقصد انسانوں سے انتقام لینا نہیں ہوتا اس کا مطلب اس کا مقصد باطل نظام کی جگہ حق کے نظام کو قائم کرنا ہوتا اور ملوکیت یہ کرتی ہے کہ جالو عزت عزلت وہ ارباب عزت و اقتدار کو ذلیل کرتا ہے کمزور کر دیتا ہے ملوکیت یہ کیا کرتی ہے سمجھ رکھو اور آگے فکر ہے وہ کزانے کا یا فلون یہ بات نہیں کہ کوئی خاص بادشاہ ایسا کرتا ہے ملوکیت کی ذہنیت ہی ایسی ہے کہ وہ یہ کرتی ہے اس لیے تم سمجھ لو کہ یہ جو کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں ہے اس سے ہم ٹکراؤ لیں گے جنگ کریں گے مجھے جو اطلاعات پہنچی ہیں ہم اس کے حریف نہیں ہو سکتے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقابلے میں جب مغلوب ہو جائیں گے ہم مفتو ہو جائیں گے تو اس میں کچھ سوچ رکھو کہ بادشاہ چلا رہا ہے اس کے نزدیک تو بادشاہ ہی تھا نا تو رحمان حالانکہ یہ داستان جب سامنے آئے گی تو پھر میں عرض کروں گا کہ حضرت سلیمان نے اسے کیا کہا تھا کہا یہی تھا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں خدا کا بھیجا ہوا پیغام بھر ہوں تو خیر میں بات کر رہا تھا اقبال کے انسار کی آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ان الملوک تو اب دیکھ لیے نا کہ کس آیت کی یہ شرح بیان کر رہا ہے یہی <clears throat> ملکہ سبا نے جو کہا تھا ان نل کا آئے زیادہ کریے تھا آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان الملوک میں بت کہہ رہا یہ رہا تھا یا ساتھ جو ہے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ریولیوشن ایک چیز یک وقت یک آ رہی ہے یہ تو کوئی آتش وشاں کا لاوا ہوتا ہے اندر رہا ہوتا ہے کسی ایک وقت میں وہ پھٹ کے باہر آ جاتا ہے یہ جو دور ہوتا ہے جس میں وہ اندر اندر رہتا ہے ملوکیت کرتی کیا ہے سنیے اقبال کے الفاظ میں آ بتاؤں تجھ کو شرح آیا ہے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری سحر کرتی رہتی ہے ان کے اوپر ناکوموں کے اوپر مفتوحات مفتوحات کے اوپر حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں ترقی کی راہیں سراسر کھلی خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر ناکوم بھی تو پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری اور اس کی مثال ہے جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے ہلکا گردن میں ساز دلدنی ہاں ہاں ہاں محمود کا جادو یہ ہے کہ وہ محکوم کی گردن میں غلامی کا تاؤ پہناتا ہے ایاز کہتا ہے آ ہا ہا کیسا خوشنما نما بہن بھائی آپ نے عطا کر دیا مجھے جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے ہلکا ایک گردن میں سازے دل بھری کہتا ہے یہ کچھ تو اندر اندر ہوتا رہتا ہے ساحری دیکھا کیا عجیب لفظ استعمال اس نے کیا جادو کوئی ماسوس قسم کی استعداد کی چیز نہیں ہوتی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا تشدد ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے خاموشی کا موشی ہو جاتا ہے لیکن وہ آج آ گئی پھر وہی جو قرآن نے کہا تھا نوسا سے ہم نے کہا کہ آج ساتھ آ رہی ہے خود اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسا تلسم سامنے اور اسے آپ ساتھ کہتے ہوتا کیسے اس بات ہے عزیز آنے والے ٹھیک ہے سامری کی ضرورت ہوتی ہے اس کا تلسم توڑتا ہے کیسے جوش میں خون اسرائیل آ جاتا ہے آ کر جوش میں یہ ضرورت کہ اس کا خون جوش میں آئے مکتو قوم کا تو پھر یہ کوئی موسا تلسم سامری توڑتا ہے اور جب میں سامری ٹوٹتا ہے تو وہ ہے وقت کے جس کو قرآن اسات کہتا ہے کنسات آ دیا تم اکادی ہا یہ تلسم یہ جادوگری استبداد فرونی کی پیشوائیت کی قارونیت کی چلی آ رہی تھی خاموشی خاموش اپنا اثر کیا چلی آ رہی تھی کہا کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہ اب کہ اس کے نمود کی گھڑی آ جائے جب یہ تلسم ٹوٹنا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے کہ بال گز زبو میں سات اب سات کے میں نے سمجھ میں آ گئے حضور کی نبوت کا نبوت کا زمانہ تیئیس سال نبوت بھی آخری نبوت جو قیامت تک کے لیے پھیلی ہوئی ہے نبوت کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس صدیوں پر بھاری ہے قیامت تک کے لیے تیئیس سال تیرہ سال کا عرصہ اس کے اندر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسا کچھ ہوا ہی نہیں اور آج کے پیمانوں سے کسی سے پوچھئے زمانہ جی ہمارے یہاں سپیڈ کا آ گیا ہے نا برق رفتاری کا تیزی کا یہ سپیڈ صرف ہوائی جہازوں میں ہی نہیں ہوئی کٹلک میں ہی نہیں ہوئی آسمان تک پہنچنے والے ان اگلوں میں نہیں ہوئی ذہنوں میں بھی ہو گئی ہے اب ذہن لمبا عرصہ برداشت ہی نہیں کرتا یہ فٹافٹ شب چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے تو فساد تو پیدا ہو سکتا ہے انقلاب نہیں آ سکتا جسے آپ باہر کے زمانے کی نمود کہتے ہیں وہ کلیاں کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ رات کو دیکھا درخت ٹونڈ ہوا ہوا ہے ایک پتا بھی نہیں صبح اٹھے تو یک لخت اس میں سے سنا ہزاروں نئی کلیاں حیات تازہ کا پیغام دیے ہوئے ابھرتی چلی آ رہی ہیں راتوں رات نہیں یہ ہوتا بہت پہلے سے یہ پروسیس شروع ہوا ہوا ہوتا ہے وہ تیرہ سال کا جو عرصہ تھا اس بہار نو کی کلیوں کی تیاریوں کا زمانہ تھا نظر نہیں آتا تھا نہایت خاموشی سے یہ کچھ ہو رہا تھا اور اس کے بعد آتے ہی مدنی زندگی ہے فضا کا آخری پتا جھڑ گیا اور صبح ہوتے ہی وہ شجرتن طیبتن اصل سابطن ثابتن وقار پھر سما قرآن کہتا ہے تو شجر طیب کی طرح جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں بہار تازہ کے پیغامات آنے شروع ہو گئے یہ تھی جو مدینے کی زندگی میں جانے کے بعد دوسرے ہی سال اساد شروع ہو گئی کہا یہ اساد کی تقریب کر رہے ہیں مکی زندگی میں ایک طرف یہ مختصر سی جماعت چند نفوس پر مشتمل ان میں بھی بیشتر ایسے جو غلام تھے محکوم تھے غریب تھے مفلس تھے کمزور تھے اور وہ بھی چند نفوس تیرہ سال کی رسالت تیرہ سال کی ان کی نواہوں میں کوشش میں کہہ رہا ہوں آج کا ذہن جس تیزی سے جا رہا ہے ہر شخص فرسٹریٹڈ نا امید ہو کے بیٹھ جائے کہ سال ہوتا ہے کچھ نہیں کی لیا ہے تیرہ ہو ہوگا ٹکرا مار دیا کے مار دیتا ہوا کی ہے روز عزیزہ میرے پاس نوجوان یہ آتے ہیں فساد کے خوب ذہنیتوں کو لیے ہوئے کہ صاحب تم نے چالیس سال گھر کر دیے کیا کر دیا تم نے معاف رکھیے گا یہ میں درمیان میں آتا کہ میں اور کوئی مثال نہیں پاتا کیا کر دیا تم نے انہیں دیکھیے کس طرح سے ہلی ہلی کر کے آ گئے انہوں نے دیکھیے اللہ اللہ بول دیا صاحب انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے بعد اگلی بات نہیں کہ اللہ اللہ کر دیا تین مہینے میں اس کے بعد دیکھیے آندھی کی طرح اٹھے آنسو کی طرح بیٹھ گئے ذہنیتوں کا بدلنا عزیز <clears throat> یہ تو اس گھڑی کی طرح ہے جس کی منٹوں کی سوئی ٹوٹی ہوئی ہو گھنٹے کی سوئی چل رہی ہوتی ہے تمہاری آنکھیں محسوس نہیں کر رہی ہوتی یہ انقلاب جو ہے یہ تو قلب کی کی تبدیلی کا نام ہے اس کا تو مادہ قلب ہے یہ فزیکل تبدیلی جو ہوتی ہے تبھی تبدیلی لوٹ مار ٹوڑ توڑ بھوڑ تقریب وغیرہ یہ فزیکل ہے اس کے لیے کسی قلب و نظر کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے یہ تبدیلی تو پیدا کرنی ہو تو یہ یہ یہ چڑیا گھر کے پنجرے سے ایک شیر کو کئی شہر میں لے آئیے آپ دیکھیے لیکن و نگاہ کی تبدیلی تو میں نے عرض کیا ہے آخری نبوت کے تیئیس سالہ زندگی کے تیرہ سال کا عرصہ خاموشی خاموشی میں بسر ہو گیا بظاہر کوئی تبدیلی نظر نہ آئی لیکن تبدیلی وہ ہوئی کہ جب پھر بدر کے میدان میں پہلی دفعہ یہ سامنے آئے ہیں تو پوچھئے نہیں یورپ کے مورخوں سے پوچھ دیکھیے ان کی نگاہ میں وہ لکھتے ہیں یہ کہ دنیا کی تاریخ میں بدر کے میدان میدان کے انقلاب آسنی واقعہ کی تاریخ دنیا کی تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی وہ اس لیے کہ شب شب تبدیلی نہیں ہوئی تھی وہاں وہ تھے کہ جن کے متعلق ان کا خدا کہہ رہا تھا محمد رسول اللہ اللہ جینا اللہ اکبر اللہ یہ تھے وہ تیرہ سال کی اس محنت کے ماحصل ماحصل سمر ال جن کے متعلق کہا اللہ جی یوسلی علیہ ہم تو نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا کہ اللہ و ملائے کا یہ سلیون علی نبی ہے خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں عام ترجمے کے اعتبار سے نبی پر وہی ہے یہ آیت بھی لذیل وسلی علیہ تم و ملائے کہ وہ جماعت مومنین اسی طرح سے خدا اور اس کے فرشتے تم پر بھی درود بھیجتے ہیں تیرہ سال کی اس غیر محسوس محنت میں عزیزہ نے مان یہ نفوس پیدا کیے تھے کہ خدا اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے تھے ان کے اوپر بدر کے میدان کی سالنا چیزیں دیکھ کے انقلاب ان کے ہاتھوں سے آتا ہے مکی زندگی کا آخری دور ہے مذاق اڑا رہے ہیں وہ اجتزا ہے اور یقین مانیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور صبر آزما جو چیز آتی ہے مخالفت کی وہ استجاع ہوتا ہے کہا بے من رات ادنا لمن کزب اب سات صحیح رات ہاں آنے والے انقلاب کی تقریب کر رہے ٹھیک ہے تقریب کر رہے ہیں گاؤں کا انقلاب کون آ رہا ہے سر کوئی بات ہے بڑے اچھا جی سواد ادنا لمن کر سب کا وشواس ہے شکریہ پہچان لیا آپ نے انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ جو اس آنے والے انقلاب کی تقریب کر رہے ہیں کس قدر جسے بھسم کر دینے والی آگ کہتے ہیں نا وہ تیار کی جا رہی ہے تدنا وہ بھی یہی نہیں کہ جلد جلد سے بھڑکا دی جاتی ہے تیاری تیار کی جا رہی ہے ان کے لیے یہ سب کچھ اظہار مکان بعید ان سمے زم و ذخیرہ دور سے نگاہ جائے گی تو اس کی آواز ان کے کان میں پڑے گی ہوش اڑا دینے والی آواز پڑے گی ہوش اڑا دینے والی آواز ویزا الگو میں نہ مکان زیے تن بنی نا اور جب اس میں یہ آئیں گے اس کے بعد تو پھر تنگ و تاریخ کے اندر زنجیروں زنجیریں لپتی ہوئے جکڑے ہوئے اس طرح سے اس کے اندر گے صاحب داؤ ہونا کا سدورا میں نے کہا تھا نا وہاں یہ پکاریں گے ہلاکت اور تباہی کو پکاریں رہے اب میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں تو وہ جو پرانی تفسیر چلی آتی ہے یہ تو قیامت اور یہ سارا نقشہ کہتے ہیں جہنم میں جا کر ہوگا عزیزہ نے من یہ یہاں کی جنگ تھی یہیں وہ ٹکراؤ ہونے والا تھا سامنے آنے والا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یہ جو یہی دشمن جو قیدی بن کے آنے والے تھے یہ ان کی کیفیت ہو رہی ہے یہ ایسے ایسے یہ قریش کے کٹ کرتے جن کی نسبت اور تکبر کی یہ کیفیت تھی کہ بدر کے میدان میں ابو جہل کو جب ایک لڑکا تھا تو اسے چھاتی پہ بیٹھا اور اس کا گلا کاٹنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ یہ ذرا نیچے سے یہاں سے یہ گلا کاٹو تو اس نے کہا کہ یہاں سے تو آسانی سے کٹ جاتا ہے تکلیف بھی نہیں ہوتی یہاں تو ہڈیاں بھی ہیں یہ تو یہ کچھ کہیں بھی کچھ بھی ہے نیچے سے ذرا کاٹو تو کہنے لگا بتاؤ تو صحیح تھے کاہے کے لیے کہنے لگے کہ ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ جنگ کے بعد یہ جو کٹے ہوئے سر تھے ان کو نیزوں کے اوپر اٹھا کے تو ایک جلوس نکالا کرتے تھے کہا کہ جب یہ اس کے بعد کٹے ہوئے سروں کا جلوس نکلے گا نا تو ابو جیل کا سر باقیوں کے مقابلے میں تین انچ اونچا ہوگا ان کی کیفیت یہ تھی اس قریش کی قرآن کہتا ہے کہ ان کی جن کی یہ تکبر اور فخر کا یہ عالم ہے تو کل دیکھے گا آگے کس طرح سے تمہارے سامنے یہ سر مز ان کے سر خاک کے اوپر وہاں رکھے ہوئے ہیں انہیں معلوم نہیں یہ ساتھ کیا ہے اور کیا تیاری اس کی ہو رہی ہے یہ عزیزہ نے نام یہی کی ساتھ وہ نمودار ہوئی اس کے نتائج سامنے آئے اور یوں دنیا نے دیکھ لیا کہ حق کیسے غالب آتا ہے باطل کیسے مغلوب ہوتا ہے مغلوب کی بات ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ خود مغلوب ہونا جو ہے وہ بجائے خیش ایک جہنم کی سزا ہے دیکھیے یاد آ گیا مجھے بدر کے میدان کا ہی واقعہ ہے جس میں قرآن یہ بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کیا ہے جو آنے والی ہے سورہ انسال آٹھویں سورت ہے اس میں بدر کے جنگ